لیکن جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں اس آیت میں حکم سابق سے استثنا ہے کہ جو اپنے گناہوں سے تائب ہوگا اور اپنی اصلاح کر لے گا اور حق کی جو بات چھپائی تھی اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا